سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے دیت کی ادائیگی آقلا پر ہے اور بیوی اپنے شوہر کی دیت سے میراث میں کچھ نہیں پائے گی یہاں تک کہ ان کو زہاک بن سفیان کلابی نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک فرمان لکھا تھا اشیم زبابی کی بیوی کو اس کے شوہر کی دیت سے میراث دو جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار چار سو پندرہ یہ حدیث صحیح ہے